الحمد لله الذي الح الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان وعظم بين الماء مار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 الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ملا إن الله وملائكته نال على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رو سلام گیا چی نور لو والا لکھا وا سہ گیا مہرم کدم السلام علیکم اللہ جل جلال حبیب عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حمد و سنا اور درود و سلام تو بعد آج رانا التماس ہے رب العالمین شرح صدر کا فرماوے اس دلیاں نو اس بندہ ناچیز نو اپنے پاس محبوب ساری کائنات دے مطلوب سید سول جان صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع عطا فرماوے دوستو اج دے خطبہ جماعت المبارک مبارک عنوان انتخاب سید صدیق اکبر یعنی اسلامی انتخاب دا طریقہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفے نے پہلے بادشاہ نے انہوں کس طریقے بادشاہ بنایا گیا انتخاب کس طریقے نال ہوا تاکہ اس طریقے تو سانو رہنمائی حاصل ہوئے کہ انتخاب کا شری اور دینی اور اسلامی طریقہ کیا ہے موضوع بڑا اہم ہے اور یہ بھی ملک پاکستان دے آئین اور دستور دے ملک پاکستان دے اندر نافذ جمہوریت اور آئین اور دستور کے خلاف عالم بلاغ عالم بغاوت بلند کرنے والی بات ہے مگر سانو کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی اس واسطے کہ سارا اسلام سارا کا سارا پاکستان دے آئین اور دستور دے خلاف ایک بغاوت کا اعلان کرتا ہے تو اسی آئین پاکستان دے پابند نہیں اسی دستور مستفا دے پابند اس واسطے میں خلیفت المسلمین خلیفت الرسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے جانشین سرکار انتخاب کا طریقہ کی ہوا ہے صحابہ کرام نے اپنا بادشاہ مقرر کیتا ہے اس حقیقت نو سامنے بیان کرنا ہے اس تو سانو پتہ لگ جائے گا سانو رہنمائی حاصل ہو جائے گی کہ اصا اپنے بادشاہ کے انتخاب کے اندر کیا طریقہ کار اپنانا اپنا ہے یاد رکھنا سیاست دین کا ایک جز ہے سیاست دین اسلام دا بلکہ جزو آزم ہے سیاست طاقت اور قوت جس شہر قوت نکال لی جائے وہ شہر کمزور رہ جاتی نبی کریم صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المکرمہ کے اندر رہ کے آپ سرکار نے تیرہ سال زندگی نبوت والی اس در صرف اور صرف مذہب کی اشاعت فرمائیے اس نال کوئی سیاست نہیں سی یعنی سیاست بمانا بادشاہی اور خلافت حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تل المکرمہ کے اندر رہ کے حکومت نہیں فرمائی صرف اور صرف مذہب کی اشاعت فرمائی ہے آپ نے اتے رہ کے لوگوں دین اسلام کی دعوت دیتی ہے لوگوں اللہ تبارک و دے دین دی طرف بلایا ہے مگر حکومت نہیں اتنے سنبھالی اس واسطے وہ خالص مذہب ہے جب آپ مدینہ کل مدبرائے تشریف لے آئے اتنے آپ نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب سیاست نو جمع فرمایا ہے اتے حکومت سنبھالی ہے دس سال سرکار نے اپنا دار الخلافہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تخت یعنی تخت بامنا مسلح رسول سرکار دا مسلح امامت واسطے بھی مسلح سی اور بادشاہی واسطے بھی مسلح سی خلافت و امامت کی ہم آہنگی اس کا ایک دوسرے نال شدت نال اتصال اور رابطہ اور تعلق یہ تو خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ سرکار نے اپنا تخت الگ نہیں سی بنایا بین کھلو کا مقام الگ نہیں سی بنایا جی وزیر اعظم ہاؤس ہوں نے سدر ہاؤس ہے فلانا ہاؤس ہے سرکار ہاؤس اس نے سر بنائے سونا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس مسلے دس بیٹھ کے نماز پڑھا سن اسے مسلے سے بہ کے فیصلے فرما سن اور یہ سرکار کی شریعت متعارا کر اندر ہوئی سنت طریقہ چل پیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ انہوں بھی اپنا تخت سلطنت مسجد نبوی شریف نو بنایا سی فاروق آزم کا بھی یہ ہوئی عمل رہا ہے عثمان غنی سرکار کا بھی یہ ہو رہا ہے علی مشکل کشاہ کا بھی یہ ہوا ہے تو سرکار نے دس سال مدینہ تل کے اندر سیاست نو مذہب نال جمع فرمایا ہے اتنے حکومت کی اتنے فوج تیار ہوئی ہے اتنے قوانین وغیرہ ہوئے چوران کے ہاتھ کٹی سن مجرما سزاوا سزا ملتی سن زانیا ہکوڑے لگائے جاندے سن رجم کیا جا سی پتھر مار مار کے ماریا جا سی ملکوں کے اتنے چڑھائی کی سن فوجوں فوجا سرکار نے مدی لکڑ منورا دل دس سال پورے سیاست کی ہے تو معلوم ہوا سیاست نبی باغ کی سنت ہے سیاست نو اسلام تو جدا کہن والا سیاست نو اسلام تو الگ تھلگ سمجھ والا اسلام تو جدا سمجھ والا منافق کون ہے میری گل توجہ کرے جی میں گل آم نہیں کرتا ہوں تر پتا ہے میرا چیلنج ہوتا ہے پوری روئے زمین دے بندہ کوئی بندہ گل ٹھکرا آن کے غلط ثابت کرے اس واسطے میں قرآن حدیث تو باہر نہیں جانا شریعت متحرہ کی گل کرنی ہوں جا انکار کرے گا ایمان کا بیڑا غرق کرے گا اور اللہ کے بندے کا کام ہی کی ہوتا ہے انہوں کا کام یہی ہوتا ہے رب کا پیغام صحیح پہنچا دینا پہلے کسی نے میٹھا لگے پہلے توڑا لگے تو دس سال سیاست تیرہ سال مذہب دونوں رڑاؤ اسلام بنتا سال کے اندر اسلام پورا ہوا قرآن اتر پیا الحمد بنناس تک تئی سال کے عرصے کے اندر مکمل کیتا گیا وہ مذہب مکے والا مدینے والی سیاست جہا ہزور کی دس سالہ زندگی کا انکار کرتا ہے انہوں اسلام نہیں سمجھتا وہ بھی بےمان ہے جہاں پیچھے مذہب کا انکار کرتا وہ بھی بئیمان ہے وہ تیرہ سال یہ دس سال یہ سیاست ہے وہ مذہب ہے یہاں دونوں رلاؤ تو اسلام بنتا ہے معلوم ہوا سیاست اسلام کا جزو آزم ہے بہت بڑا حصہ ہے اور باقی جس اسلام ضابطۂ حیات بنایا گیا ادل نہ فرمایا گیا ہے اور روئے زمین دے واسطے جدا پیغام بچہ ماں دے پیٹ تو باہر ہے کبر دیا تک جڑا اسلام زندگی دا ہر ہر شعبے کے اندر انسان نو پابند رکھتا ہے انسان نو مکمل قوانین اور دستور حیات کرتا ہے یہ ناممکن ہے کہ اسلام اتنا بڑا دین اور اتنا بڑا پیغام اتنا بڑا دستور اتنا بڑا قانون سیاست جیسی اہم شہ خالی ہوئے سیاست نہیں سی کیتی یعنی حکومت نہیں کیتی سی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے مگر حکومت نہیں کیتی نتیجہ نکلیا ہے ستر دو بہتر یا اسی بندے مسلمان ہوئے نے سید المر سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بعد لوگوں کے کلا کما کی خاطر آپ نے حکومت سنبھالی ہے اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ دے و توفیق والے حدود اور تعزیرات رات پیش فرمائے نے اس کی برکت ہوئی ہے حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال نتیجہ نہیں لے سکے جہاں نبی پاک نے تری سالوں دکھا دیتا ہے سال درسے اندر سید المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیاست کی برکت نال سیاست دمانا سیاست دمانا نگاہ بانی حفاظت جہل لوگ نے سیاست نو شیطانیت فریب اور دھوکھا سمجھتے ہیں بے وقوف ہم تمہیں پتا نہیں سیاست کا مانا کیے سیاست عربی کا لفظ ہے کئی زبان کا لفظ ہے سیاست یسوس اور سیاست کا مقدر ہے ساتا یسوس اور سیاست فہوا چھائے سن سائنس کہتے ہیں محافظ نو نگہ نو رعایت امور رکھنے والے نو ہر امر ہر کام کی پوری حفاظت کرنے والے کو سیاست کام کہتے ہیں سیاست والا کہتے ہیں ہر بندہ فی ذات ہی اپنے جسم کا ایک خود بڑا سائنس سیاست والا ہے اس کی نگاہ کرتا ہے اس معنی لحاظ نال ہر بندہ ہی سیاست والا ہے اگر نہیں ہوتا سیاست والا تو بے وقوف ہے جنہوں اپنے جسم کی حفاظت ہی پتا نہ ہوگی وہ کیا آخر وہ جاہل تو نیروپوف ہے مجلو پاگل ہے ہاں جی اور خدا کے بندے وہ پاگل ہے ورنہ ہر بندہ خود اپنے جسم کی شادت کرتا ہے حفاظت کرتا ہے نگاہ پانی کرتا ہے اپنے گھر والوں کی کرتا ہے اگر استاد اپنے شگردوں بھی کرنا ہے اگر نمبر حکومت نو نو کیا ہے حکومت سیاست کیا جاتا ہے لوگوں کے لوگ مشہور مانا یہ ہوئی ہے کہ سیاست کا مانا حکومت تو دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال حکومت نو اپنے مذہب کے نام رکھا ہے سرکار نے سابت کر دیتا ہے کہ بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو نظام بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو اللہ اقبال بادشاہی کا نظام یا وہ فرماندہ ہے جمہوری تماشا یعنی جمہوری نو کے تماشا کہتا ہے جنہیں پولیس کتے کا جنگل ہوتا ہے اللہ کہتا ہے تماشا ہے یہ کوئی جناب سیاست نہیں جب جمہوری تماشا ہو جدا ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے جی یاد رکھنا خلافت حکومت اسلام داستے چکی دا کل ہے جی کل چکی دا نکل جائے دونوں سر ایک دوجے سے نہیں چل سکتے کوئی ہی ہی اتلا تر جائے گا تھلے والا اتنے رہ جائے گا دانے نہیں سکتے آتا نہیں بن سکتا نہ لوگ وہ تو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ دیا بندیا خلافت چکی دا کل ہے اسلام قوم مسلمان یہ اپنی زندگی بسر کر سکتی ہے اگر یہ نکل جاوے یہ کل نکل جاوے نہ قوم مسلم رہ سکتی ہے نہ اسلام رہ سکتا ہے اسی واسطے اکبر آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا دانا والا دلہا ہوا ہے آپ فرما نے اگر نہ ہو مذہب کر دورے حکومت کرے اکبر کہتے ہیں نہ ہو مذہب میں کر زور حکومت نہ ہو مذہب میں نہ ہو مذہب میں کر زور حکومت تو وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ ہے مذہب حکومت کا زور طاقت نہ رہے وہ فلسفہ ہے یعنی کیا مطلب کہ وہ قوانین کا ایک مجموعہ چند حقائق کا مجموعہ اکٹھا کر کے وہ کتاب سے بن جائے گی لیکن وہ مذہب نافذ نہیں ہو سکے گا لوگ اس پہ عمل نہیں کریں گے سیسے فلسفے والے فلسفے بیان کرتے ہوتے ہیں فلسفے عمل کی دنیا میں ناکام ہو کے رہ جاتے ہیں اگر کامیاب ہوتا ہے تو وہی نظام کامیاب ہوتا ہے جہاں نافذ رہے حکومت کی شکل دن لوگ عمل کرتے ہوتے ہیں لوگوں کا عمل قانون دلتے ہوتا ہے نفاذ کے ہوتا ہے نظام میں حکومت کے اتنے لوگ عمل کرتے ہیں اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو اللہ دین ملوک ہے لوگ بادشاہ دے دین پہ ہوتے ہیں کہنا تو دین پہ توجہ کرو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے سورت یاسین کا ایک واقعہ ہے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے صادق صدوق آپ دے جناب امت دے دو ولی سن انہوں تبلیغ واسطے بھیجا ایک شہر کے اندر گئے اس شہر کا بادشاہ کا پھر بت پرست سی سارے لوگ بتان کی پوجا کرتے سن جب دونوں صاحب گئے جا کے بادشاہ تبلیغ کی دسیا تیرا مذہب غلط ہے سارا مذہب صحیح ہے خدا نہیں ہے معبود نہیں عبادت دے لائق نہیں عبادت دے لائق فقط الا ہے اللہ رب العالمین سارے جہان کا مالک بادشاہ نے گل سنی سارے مذہبوں کو جھوٹا پہ کہندے نے انہیں پھڑ کے دو صاحباں کو جیل میں سٹ دیتا خالی تبلیغ کرنے والے روح جیل میں سٹ دیتا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے حواریاں دے وچوں دو مبلغین دو اللہ دے ولیاں نو جیل پا دیتا شاہ اللہ نے سلام کو پتا لگا اپنے تیجا بندہ دے دیا وہ حکمت عملی نال بادشاہ جوڑے اپنے آپ کو حکیم بنا کے شروع کر نے جناب وہ رابطہ اور تعلق جوڑیا رابطے اور تعلق چوٹا تیسرے آئے ہونا فرمایا دے لیو تے کو کی دلیل ہے تھی کی کہنا چاہتے ہو کافی یہ کہنے ہاں, ساڈا رب ساڈا دین اسلام جہاں حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام نے دتا ہے وہی سچا باقی سب جھوٹ ہے اگر جناب تے کو دلیل کی ہے اگر دلیل ہے پرانی تو پرانی قبر تے لے جاؤ اسی آخان گے مردے اٹھ کلو چھان مار کے اٹھ پائے گا اللہ

بے وقوف نے اج کل جنابے والا ہے راگ جانا ہے راگ گایا جانا رہتا ہے جناب والا ہے جناب جنہیں بھی جناب حکومت والے شاعر نے انگریزوں کے پیچھے لگ کے اگلے سیاست دسو عمر بن خطاب شریف ہے سن کے نہیں دسو میرے امام حسن ملتبا شریف ہے سن کے نہیں دسو میرے علی شیر خدا شریف ہے سن کے نہیں جی شریف سن تو سمجھ لو سیاست حق ہی شریف آ رہا ہے سیاست حق سو لمبا اسرائیل کی ذرا توجہ فرما ہر ایک کملی والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست مذہب نو جوڑ دی اسلام لے آئیے نا با مئیے نا ہاں جی آئیے میت سارے زندہ مردے بخش دے اتنے کون بخش کی دعا نبی واسطے نبی باغ دے سارے تو بڑھیا تو بھی بدتر بن گیا ہے بڑھیا چھ مہینے نہ جان تو مرد ہو کے سال پورا نیڑے نہ جائیں اسی مرد ہو کے سال پورا رات دے نیڑے نہ جائیے اور ساڈا مڑ مرد کن آخ یاد رکھ لے جڑی رب کی تابے داری ہزار مردہ تو چنگیاں یکساں نہ نہ کر دے ہر مرد مرد ہوتے نہ ہر عورتیں عورتیں عورت نے لیکن یاد رکھ لے کئی لیکن بھی پاگ دسے ہوئے قربان جاوا وہ مرد کی شان عورت تو ہی مرد کی شان عورت تو اللہ تعالیٰ نے اچھی بنا دیتی ہے نبی پاک شریت شریعت متحرہ کا فیصلہ ہو گیا ہے عورتیں ووٹ عورتیں مشورے بادشاہی شریک نہیں ہو سکتی ہوں صاحب کرام انسار مہاجرین کٹھے ہو گئے سارے مرد سن توجہ کر آما بندے نہیں پایا آما شامل نہیں کیتا حضور دے صحابہ انسار سن یا مہاجرین سن قربان جا جنا بے حساب جنت جان دے انسار صحابہ بھی بے مثال نے حضور دے مہاجر صحابہ بھی چھڑ کے آن والے بھی بے مثال نے ہر لحاظ نہ کسی اندر نہ دیلونا ورگی کسے نہ شور ہونا واقع کسی اندر نہ اندر نہ جرت ہونا ورگی کسی اندر نہ دانائی ہونا ورگی کسی درد نہرگی کسی در میرے پاس نبی گلام ہی ایسے سر بال جاواں جڑا حضرت سرکار بادشاہ کیونیں بنایا گیا یعنی انتخاب کیونیں کیتا گیا اور وہ پران ری پاک نبی صلی اللہ علیہ جو کر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرمایا حدیث پاک سرکار کی پیش کر لگا سرکار نے فرمایا رات میں دیکھا ہے امر تو گئے ایک پاس میری ساری امت ہے پاسے صدیق دا عمل رکھا گیا ہے صدیق اکبر والا پلڑا بھاری ہو گیا رب سونے نے کہنا دن لایا کل تل خبی سبت ردی جید ردی جید کھری کھوٹی ایک مرچان جڑا بورے والیا نے دوجا نے دسو کیمت برابر ایک لون لو پتھر ایک لون دے اندر پتھر لیا ہے دوجا صحیح لون ہے کیا کیمت برابر ہے ایک سیب چالی روپئے گولڈن ہے گولڈن سیب کالا کلو سیب دوجا جناب ردی سیب اور ردی سیب دے وہ بکر جناب نہیں میرے سامنے تفصیل روح المانی سید محمود خود بغدادی بردادی اللہ علیہ جی تفصیل میرے سامنے پہ آپ پرما دن آئیے ردیے وائیے جائیے ردیے ول جائیے تو من لے شاید ہر شہر کی جدی جائیے ردی کھری تے کھوٹی رب دے نزدیک برابر تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر فرق رکھا نہ درخت ایک جیسے توجہ کرنا درخت ایک جیسے کوئی وڈا کوئی چھوٹا کوئی کنڈیا والا کوئی پھل والا کوئی پھلا والا نہ پہنتے ایک جیسے کوئی کائیں کوئی باہر کوئی مرغابے کوئی سرخاب جناب پرندے ایک جیسے نہیں کوئی ہنس پکھی کوئی کان کوئی ہنس ہے سلطان صاحب نے تیجے مقام بھی اسے فرق کو ظاہر کیتا ہے اسے نو تیجی تھان بھی دسیا ہے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ سرکار نے کی خیال ہے پڑھتے ہیں لا العارفین نبی اللہ تعالیٰ نو فرق پہ دستے ہیں ہنس دیکھا ایک پاوے کاواں جو مرضی کر لو ہنسا ہنس نہیں بن سکتا ہنس عظیم پرندہ ہے جڑا بندے دے اتوں لنگ جاوے بندہ بادشاہ بن جاؤں ہنس پکی دی نشان ہے ہنس پکی پرندے دی نشان ہے وہ جناب گزر جاوے وہ بادشاہ بن جاتا ہے وہ مومنا رب وکھاندا ہے پیا جس رب نے طیب خبیش ردی کھو ردی جید کھری کھوٹی آلہ ادنا برابر نہیں قرآن کا فیصلہ ہے برابر رب فرق رکھے میں کوئی بندہ اچا ہے کوئی نیو ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کیسا جی شکل فرق ہے عمل میں فرق میں یعنی فرق اکل ایک جیسی نہیں شعور ایک جیسا نہیں دانش ایک جیسی نہیں کئی وہ ہوں نے جنہوں اپنی فکر نہیں کئی وہ ہوں نے جنہوں چکے کی فکر نہیں اور کئی رب دے بندے نے جنہوں اپنی ہے گھر دی ہے لیکن محلے دی نہیں پر کے جا کئی ایسے بندے نے جنہ دیا رات ساری خدائی کی فکر چ لگ کیا جہل اب بھی نہ سرد ہو جی حیدر علی مشکل کشا کا نارا تحقیق دے آ ہے چار چارے یار مدد لا رہے ہیں جب تحقیق آخیے چارے چار کے مرتبے بیان ہو جاتے ہیں میرا توجہ فرما مرد پیا کرنا اللہ رب العالمین برابر چیزاں نہیں بنایا کوئی شہ برابر نہیں نہ گڈیاں نہ مکان نہ بٹے نہ پتھر نہ زمین نہ مربے نہ دریا نہ پانی نہ پتھر جناب نہ درخت نہ کتے نہ بلے کوئی ایک جیسے نہیں ایک کتا چار لاکھ مستفا قربان جاوا ہاں جی پر کل کہڑا کہڑا کتا پڑے وہ شرط بزرگ کتابوں کے اندر لکھیا نے ایک شرط ایڈا تابے دار مالک کا بن جائے اپنے مالک کا ایڈا تابے دار اپنے مالک کا ڈاٹا سونے جو جانے کتا ایک ہزور دے دے ہے ہاں جی منا جب ٹپے نا ایک بندہ ایک بندہ ٹپے کلنے گو تو کتا پہ جائے جناب وہ پیروں میں بڑے کتا انہیں پاؤکے بڑے جناب ہاں جی وہ ساتھ جی ہزور میرے کتا بڑا پاؤکنا ہے آپ نے کتے سے پوچھا کیوں پاؤکنا ہے ہزور یہ تے کن پیچھوں بکواسا کرنا ہے وڈا کیوں لینا میں یہ بڑی چل رکھا پہلے تا دشمن ہے میں کتا ضرور ہاں پر گستاخ نہیں توجہ کر میرے نبی دی شریعت متارا میں دسنا پیا اکل کا فیصلہ ہے زمیر کا فیصلہ ہے شعور کا فیصلہ ہے دانش کا فیصلہ ہے جہاں بندہ با شعور ہوے گا عقل اکل گا کدی جناب ادنے والے دے فرق نو نہیں مٹاوے گا ایک جیسے نہیں درخت ایک جیسے نہیں پرندے ایک جیسے نہیں مکان ایک جیسے نہیں گڈیاں ایک جیسیا نہیں پتھر ایک جیسے نہیں فلان کے درخت اور بل بل ہو رہے کان ہو رہے ہنس ہو رہے سارے پرندے فر کے اور مسلمان ایے نبی پاک سڑک ایپ سونے نے اپنے انسان فرق رکھا ہے ایک انسان محمد وہ بھی انسان نے مگر فرق ابو انسان کی رکھنا سی وہ ایک پاس ابو جہل ہاں جی پھر جناب سبھی اکبر پھر جناب تھی اسی جناب کو لگار پھر کافر ماں جناب ہو گئے یہاں سارے برابر نہیں ہو سکتے اسے پرانے مجید نے واضح والا آ جا کفرا ولو پاس ہیرا وہ پہاڑ ہے یہ ہیرا ہے ویکھنا نہیں کہ بہتا ہو کہ تھوڑا ہے اور چھوٹا ہے اور زیادہ ہے نہ شریعت متحرہ اور اسلام اور دانش اور شعور اور اکل فیصلہ کر دیے اللہ سونے مخلوق برابر نہیں بنائی جی باقی چیزاں برابر نہیں تو حضرت انسان بھی برابر انسان برابر نہیں انسان میں برابر ایک پاؤڈری آ جال کہ وہ حال ہے وہ اپنے پاؤڈر کی خاطر بھی چڑھتا ہے اپنی ماں لڑ پہ مار چڑا ہے قتل کر چڑتا ہے انہوں کوئی پتا نہیں گندگی دا پلیتی دا پاکی دا اچھے دا برے دا نفے دا نقصان دا ایک کمینا ہے ایک شریف ہے ایک بدماش ایک متقی ہے ایک خاص فاجر ہے اکلا شعور برابر نہیں جی انسان یہ برابر رب نہیں بنا صحابہ اتوں سبق جو پڑھیا سی حضرت سدھی کے اکبر سرکار بادشاہ چنن کی خاطر جڑے انسار تہاجرین سن جڑے اقل دان تکوے واسطے اسلام انتخاب رہ نہیں جمہوریت کی ہے انگریز کے مقابلے نظام دیتا ہے جمہوریت ہر کس نہ کس کجری کوٹے دی ہوے وہ بھی ووٹ پاوے وہ دو کجریاں ہو جان ایک پاس اللہ اقبال ہو جائے وہ دو کجریاں جت گئی علامہ اقبال ہر گیا محمد علی جلال آدھے بانی پاکستان وہ بانی پاکستان دی اکل رکھنا کے جا آتے ہیں جناب پاگلوں کے کام پاگلوں والے آتے ہیں جناب بے وقوف ہوگا گا کام بھائی بندے کی عقل نہیں بنتی جی دو سو کھوتے کا مغل کٹھا کر سکتا تو من بھی بن جائے گا پر انسان والی عقل نہیں بنتی ذرا اگر توجہ فرماؤ میں کہہ اقبال کیوں کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بنائے ہیں خوب آزادی نے بھی چھیلے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ میں کیا ہوئے تروریت والے آئے میں پاکستان بالا اقبال دے جشن تینوں شرم آنی چاہیے تیرا پاکستان دے تخیل پیش کرنا ہے پاکستان دا تصور پیش کرنے والا ہے وہ جناب ہے جناب درخان دا جڑا رنگا ہے ترخان کا رنگا پر انگریزی رندے یہ الیکشن سے ووٹ ممبریاں کاؤنسلیاں یہ کہہ عجیب رنگا ہے جڑا لال ترخانوی چل چڑ لال ہوئی وہ سارا نورانی صاحب وچ لیا گیا ساڈا نیازی صاحب وچ لیا گیا کیوں اس واسطے وہ مسلمان چلیچلا دیا پہ سی الیکشن نہیں صحابی کرام میں اکبر کا حوالہ پیش کر رہا میں صدیق اکبر سرکار کا حوالہ پیش کر رہا ہاں جی جناب کوئی جناب کل منہاج قرآن والا بنیا پھر لیکن جمہوریت نو منی پھر منہاج قرآن والے قرآن رستہ دے ساڈا رستہ قرآن والا ہے وہ منڈے یہودیاں قانون دے طریقے پائے ہو میں قرآن دی دیا پڑھنا فرمایا فتح اللہ یا الباب اے عقل والے اے شعور والے اور بے نال اکرام رب نہیں گیم کر دے اور اگے فرمایا ڈرو ڈرو ربی کری کھوٹی نو برابر نہ کرایا جائے والے اور بے نو برابر نہ کرایا جائے پاک پلیت نو برابر نہ کرنا کیوں بھائی جی فلاں خدا پہ فرما ہے کامیاب کامیاب ہو جاؤ گے مسلمان کامیاب ہو جائے گا جب کھڑی کھوٹی نو برابر تو جی کھڑی کھوٹی اللہ میں کہتا ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے تولا جی گن دے آ جائیے نا گن دے آ جائیے تو کان بہتے نے تو بلبلا تھوڑی آیا کی خیال پاک تھوڑے نے تو پلیت قرآن یا شکور میرے شکر گزار بندے میری قدر پچھا والے تھوڑے نے کافر کافر مسلمانوں کے نبیا کے مقابلے دعوی کرتے اکثر آنا فرا ساری نفری زیادہ سارے بندے بہتے نے مسلمانوں جناب یاد رکھ لے خدائی نبی پاک دی گل ہوے گی ایک پاسے صدیق اکبر ہوا دوجے پاسے جناب والا اچھی تیرے میرے ورگے بھاوے کرونا ہو جاون پر گل کے بھی منی جانی ہے معلوم ہوا رب دا قرآن بھی رب دی شریعت بھی نبی پاک کا دین اسلام اگر ووٹان دے آ جائیے تو نبی پاک سرکار جب جنگ بدل لڑیے ووٹاں دے آئیے نبی پاک جنگ بدل لڑیے جنگ نبی پاک دے فوجی جڑے صحابہ سن وہ تر سو تیرہ جناب تر تھی ویکو ایک پاس سینما ہے دوجے پاسے رب کا گھر وستے دیا دسو ذرا گر کے دسو مینو کہڑے پاس بندے بہتے ہیں کہڑے پاس سینما والے بہتے ہیں کہ مسیٹان والے مسیطان کے اندر اور جناب ایک پاسے جہاں گانا گا دی ہوے ایک پاسے جہاں گانا دی ہوے دوجے پاسے اللہ کا پڑتا ہوے سور جہاں کے پاس جناب پولیس کھلوتی ہوے ایک سو سو روپیہ ٹکٹ رکھا جائے سو سو روپیہ ٹکٹ ہوے ڈنڈے بھی مارن ڈنڈے بھی مارن سے جناب کا جان دین یہ دو جناب کاری قرآن کا کرا قرآن بھی مٹھائی بھی بنڈا گے لا پھر بندے کے کہڑے پاس بہتے ہیں میں اللہ دے بندے جی رب نو ووٹ نہیں ملتے تمہوں کتوں لبا ووٹان دے آئیے تو رب کی چھٹی ہو جاتی ہے رب سونے تو چھٹی لے بیٹھنے ہاں جی ووٹان دے آ جائیے کافر بہتے ہیں مسلمان تھوڑے نے روئے زمین دے ووٹان دے آئیے پکا نہیں بچتا کافر کہتے ہیں خدا دو خدا دس خدا کروڑ مومن منہ خدا ایک کہہ رہے ہیں ووٹ کر لیے ووٹ کرنے آتے پکا نہیں بچتا سارے خدا مننے پہن گے معلوم ہوا رب العالمین دی اسلام دی شریعت دے اندر اکل شعور دانش دے اندر خدا نظام دے اندر جناب والا انسان ایک برابر نہیں انسان ایک برابر سارا کو آلہ سی جی عوام پایا جائے پھر بادشاہ ڈے ورگا ہوں آپ ہی ہونا یہو جہاں جدو ووٹ دن والے وہ آدھے گد بھی کھوٹا ملن والے بھی کھوٹے کپڑا صحیح ملی چنے وٹے کھوٹے کنڈا کھوٹا تولن والے کھوٹے تو بندہ بھی تو سودا صحیح تلے گا اور جڑا قانون بھی پیڑا روڈ کراؤن والے بھی پیڑے تو بندہ کتوں بھی تو صحیح تول سکتا ہے نہ ہے میرے پاس نری شریعت وا کے نہیں چھوڑ دیتی جڑی بچہ جمدیا قبر دیا نیا تک رہنمائی کر دی اس شریعت نے پورے اصول بنا دیتے ہیں ان اصولوں کے تحت اسلام کے اندر رہ آنا کا انتخاب حرام جائد نہیں رائے خاص ہوئے گی شریعت مستفا دی فکا دیا کتابوں میں لکھا ہے ارباب روپ متقی مج قحد کے سننے لوگ کٹھے ہو کے پاوے سو ہوئے پاوے پنجا ہوئے بادشاہ بنا دے لانت اور اگلے دن امریکہ کا بیان آیا ہم نے ہمیں نواز شریف کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جمہوریت کو بچانا ہے میں کیا کٹا تین پتا ہے میرا سارا ٹاؤں گی جمہوریت جمہوریت ہی رچا کھڑا ہے میری ساری کمیونگی اسے نال پہ چل رہی ہے میں متنوع کر دیتا ہے اسلام کے اندر ووٹ نہیں سلیکشن ہے ارباب ہر رات میں بھی شرط ہے عام نہیں رہے خاص ہے صدیق اکبر کا انتخاب ہوئی یہ نہیں ہوا ہے عمر بن خطاب نو صدیق اکبر کلے نے بادشاہ بنایا ہے کلے صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیتا ہے فرمایا میں عمر بن خطاب نو نے بادشاہ مقرر کر دیتا ہے سارے آخیا منا ملنا سب تک جدو عثمان غنی دی واری آئی ہے امر دن خطاب نے فرمایا چھ مرد وہ چھ بندے وہ چھ بندے مجلس جنہوں نبی فرما دنیا تو جانے پسند کیتا ہے اور انہوں کو راضی ہو کے گئے اور ایسے کام واسطے پسند کر کے گئے وہ چھ بندے کٹھے ہو کے اپنا بادشاہ چن لے عثمان غنی سرکار انہوں چھیا نے چنیا ہے اور مولا علی مشکل کشا سرکار آپ بادشاہ چن والے انسار اور مہاجرین نے ارباب حل و اتر دانش شور شعور والے بندے نے لکھ لانا تین سکوان اکلے ہو جی مار دیتی آدھے نے اچھی دے رہے ہیں میں کیا بے ہے تے ورگا بے ہی کوئی نہیں تمہیں یہ سمجھ نہیں اللہ میں اکبال کی اکل کسا کجری کوٹھے کے برابر کر دیتا ہے لکھان کجری ایک پاسے لکھان بے وقوف ایک پاس بلکہ میں آخا گا لکھا ساڈے ورگے ایک پاس اکلا اقبال ایک پاس اقبال کی دانش ایڈی عظیم سی اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اے غدار قوم بے غدار ملک بے غدار جمہوریت کے قائل اسلام کے قاتل کوئی جمہوریت نہیں ہے اسلام میں اسلام میں حق کو دیکھا جاتا ہے پاوے ایک نال ہوے تو پاوے ڈھیر نال ہوے یہ قرآن اور صدیق اکبر کا انتخاب بیان کر دیتا ہے اگلے جمعہ تل مبارک ان شاء اللہ الزیز نبی پاگ دی ہجرت والا واقعہ سڑا س کرتے ہیں صاحب میں نے مس کی ہے لیکن حکم ہے بہت بہتر بہت بہتر الحد الحد نبی پاک جناب کرتی ہے کہ یا شمس نظر تیرا

شاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ ارشاد اہیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا آج دے پورے پروگرام کیسٹ رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چوک جی ٹی روڈ کاموں کی تو حاصل کریں علماء اہل سنت کی تقاریر کی کیستیں قربائے حضرات نعت نے حضرات کی کیستیں اور ان کے علاوہ شیر اہل سنت عاشق رسول فدائے غوثل ورا حضرت علامہ ابو الحامد صوفی محمد اکرم رضوی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقاریر کی کیستیں رضوی شہید کیسٹ ہاؤس نورانی چونک جی ٹی روڈ کاموں کی